حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مسکین عورت بیمار ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیماری کی خبر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین لوگوں کی بیمار پرسی اور خبر گیری فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا اس کا جنازہ رات کو لے جایا گیا اور صحابہ نے پسند نہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے اس کی اطلاع دینا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے رات کے وقت آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف چلے اور اس کی قبر پر لوگوں کی صفحے بنائی اور چار تکبیریں کہیں یعنی جنازہ پڑا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو آٹھ